اتبع ما ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله اشركوا وما وما جعلناك عليهم عليهم حفيظا انت بوكيل آپ نبی خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وہی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور مشرقین کی طرف خیال نہ کیجیے اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو اے نبی ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر مختار ہیں سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حکم دیتے ہیں کہ وہی کی ہی تم اقتدا کرو اور اسی پر عمل کرو کیونکہ یہی حق ہے اور اس میں کوئی آمیزش نہیں ہے اور ان مشرقین سے اعراض کرو ان سے درگزر کرو ان کی ایزا رسانی کو برداشت کر لو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان معاندین پر فتح اور ظفر عطا فرمائے اور جان لو کہ ان کی گمراہی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ساری دنیا ہی کو ہدایت یافتہ کر دیتے سب ہدایت پر متفق ہو جاتے اور شرک کرنے والے شرک کرتے ہی نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے وہ اللہ جو کرتے ہیں اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہاں وہ سب سے بعض پرس کرتے ہیں ہم نے تم کو اے نبی ان کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے ان کے جی میں جو آئے کہیں اور کریں آپ ان پر نگران کار نہیں ہیں نہ آپ ان کو رزق دیتے ہیں آپ کا کام تو صرف تبلیغ کر دینا ہے جیسا کہ فرمایا کہ ان کو نصیحت کیجئے آپ صرف نصیحت اور خیر خواہی کرنے والے ہیں آپ ان کے لیے ربانی فوجدار نہیں اور فرمایا کہ تبلیغ آپ کا کام ہے اور پھر بعض پرسی ہمارا کام ہے